گیارہ مئی کے بعد جہاں آباد کا تو اب نقشہ ہی اور تھا بس یک بیک ایک ہوا چلی اور نگر کا رنگ اور سے اور ہو گیا امی جمی کے دن گئے سکون و آفیت اب کہاں نہ چاندنی چوک میں وہ رونقیں نہ چوک جامع مسجد میں وہ جم گھٹے مشاعرے موقوف داستان گوئی کی محفل معطل کیسی شاعری اور کہاں کی داستان گوئی وہ تو ساری بسات ہی جیسے الٹ گئی ہو نہ قلعہ وہ قلعہ رہا نہ کوچے وہ کوچے رہے کہ انہیں اورا کے مصور کہیں دلی کے سیلانی اور ترچھے بانکے چھیل چھبیلے سب غائب غلہ ہو گئے اب اور ہی مخلوق شہر میں دندنا رہی تھی پہلے پوربی سپاہیوں نے ہلہ بولا پھر بریلی سے جنرل بخت خان آندھی دھاندھی چلا اور دلی میں آ کر ڈیرا ڈالا پھر انگریزی رسالے مارا مار کرتے آئے اور شہر کے باہر پہاڑی پہ مورچہ جما لیا لیجئے دونوں طرف سے توپیں چلنے لگی مگر بہادر شاہ ظفر کیا کر رہے تھے آگے تو انگریزوں نے انہیں بے دست پا کر رکھا تھا مغلیہ سلطنت کی ساری چمک دمک غائب بس ان کی صورت ایک شمع ٹمٹما رہی تھی مگر اب تو باغیوں نے انگریزوں کو مار مار کے باہر نکال دیا تھا اور بادشاہ سے گزارش کر رہے تھے کہ سچ مچ کے شہنشاہ ہند بنو اور بغاوت کی قیادت قبول کرو باغیوں کو ایک قائد کی تلاش تھی اور صرف میرٹ کے باغیوں کو نہیں بلکہ ان سب کو جو ہندوستان بھر میں جا بجا سر اٹھا رہے تھے اور سب کی نگاہیں ہر پھر کر دلی کی طرف اٹھی اور بہادر شاہ ظفر پر مرکوز ہو گئی مغل بادشاہ کی جو حیثیت بھی رہ گئی ہو بہرحال مرکزی حیثیت تو اسے ہی حاصل تھی تو باغیوں کو ایک قائد کی تلاش تھی اور بہادر شاہ ظفر کو گئی ہوئی مغلیہ عظمت کا خیال رجھا بھی رہا تھا ڈرا بھی رہا تھا ایک تجبزب کا عالم تھا پھر اس بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا ہمارے سامنے اس بادشاہ کی دو تصویریں ہیں ایک تو وہ تصویر ہے جو اس قیامت کے گزر جانے کے بعد ان تذکرہ نویسوں نے پیش کی ہے جو خود دلی والے تھے اور اب برکات سلطنت انگلیشیا کے قائل تھے دوسری وہ تصویر ہے جو بعد کے ان مورخوں کے یہاں نظر آتی ہے جنہوں نے اس بغاوت کو غدر کہنے سے انکار کیا اور جنگ آزادی کہنے پر اصرار کیا ان کے بیانات سے ایک اور تصویر ابھرتی ہے آزادی کا اعلان کرنے والے نواب اور راجے شہنشاہ ہند حضرت بہادر شاہ کو نظریں بھیج رہے ہیں اور شہنشاہ موصوف ہنسی خوشی بست تمکنت و وقار وہ نظریں قبول کر رہے ہیں بخت خاں جب دلی میں وارد ہوتا ہے تو وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اسے ڈھال تلوار سے نوازتے ہیں اور فوج کی کمان اس کے سپرد کرتے ہیں اس وقت دو کتابیں میرے سامنے رکھی ہیں ایک تو ظہیر دہلوی کی داستان غدر ظہیر دہلوی قلعے سے بحیثیت داروغا ماہی مراتب وابستہ چلے آتے تھے انہوں نے دلی اور قلعے کا احوال باغیوں کی آمد سے سکوت تک جس نظر سے دیکھا اور سمجھا بیان کیا اس بیان میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا حال کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا انگریزوں کے چنگل سے نکلے تو باغیوں کے نرغے میں آ گئے مرتا کیا نہ کرتا بغاوت کی قیادت کیا کر رہے ہیں بس یہ سمجھ لو کہ دستے تہ سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے بخت خاں کندہ نہ تراش شاہی ادب آداب سے ناواقف واقف مگر بادشاہ سلامت کیا کریں اسے نوازنے پر مجبور ہے میرے سامنے ایک دوسری کتاب بھی ہے کرائے فار فریڈم یہ کتاب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ سے متعلق کچھ دستاویزات کا مجموعہ ہے جو سلیم الدین قریشی نے انڈیا آفس میں دستاویزوں کے لگے امبار سے ٹٹول کر برامد کی ہیں یعنی یہاں قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ہیں بلکہ دستاویزیں پیش کی گئی ہیں کچھ دستاویزیں ایسی بھی ہیں جو بتائیں گی کہ ایسا نہیں تھا کہ دلی والے بے خبری میں پکڑے گئے ہوں اندر ہی اندر کھچڑی اچھے خاصے دنوں سے پک رہی تھی وہ جو جامع مسجد کی دیوار پر ایک اشتہار لگا تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے وہ صرف اسی دیوار پر نہیں لگا تھا بلکہ دیکھتے دیکھتے دلی کی ہر گلی کوچے میں دیواروں پہ چپکا نظر آنے لگا اور اس اشتہار کی ذمہ داری ایک شخص نے قبول بھی کر لی اس نے اپنا نام محمد صادق خاں بتایا اور دعویٰ کیا کہ ایرانی سپاہی نو سو کی تعداد میں ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں ان میں سے پانچ سو بھیس بدل کر دلی میں گھوم پھر رہے ہیں اپنے متعلق کہا کہ میں بھی اسی سلسلے میں دلی آیا ہوں اپنی آمد کی تاریخ اس نے دو مارچ بتائی تھی یعنی گیارہ مئی سے ایک مہینہ اور کچھ دن پہلے اور دعویٰ کیا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے اسے اطلاعات موصول ہوتی ہیں اور وہ یہ ساری اطلاعات لکھ کر شاہ ایران کو بھیجتا ہے صادق الاخبار نے اپنی انیس مارچ اٹھارہ سو ستاون کی اشاعت میں اس اشتہار پر تبصرہ کیا کیا خوب تبصرہ تھا کہ پہلے تو اس پر تنقید کی اور محمد صادق خان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آخر وہ دہلی آیا ہی کیوں ہے پھر اس بات کا مذاق اڑایا کہ شاہ ایران ہندوستان پر آ کر قبضہ کر لیں گے اور یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمارے ہندو اہل وطن اس بات کو پسند کریں گے پھر ایک ٹکڑا لگایا کہ ہاں اگر شاہ ایران شاہ عباس صفوی کی مثال پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بادشاہ سلامت کو ان کا تخت واپس دلا دیں تو ہندو اہل وطن کے لیے اس میں خوشی کا پہلو موجود ہے پھر ایک اور ٹکڑا لگایا لکھا کہ اگر ایسا ہو تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آخر تیمور ہی نے تو ایرانیوں کو خود مختاری کی نعمت سے نوازا تھا اور اسی احساس نے تو شاہ عباس کو ہمایوں کی مدد کرنے پر آمادہ کیا تھا اس بات کو چھوڑیے کہ شاہ ایران نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تھا یا قدم اٹھانے کا ارادہ بھی کیا تھا برے صغیر کے مسلمان شروع ہی سے اسلامی ممالک کے متعلق خوش فہم رہے ہیں کب کب انہوں نے ان سے مدد کی توقعات نہیں باندھی کبھی ایران سے کبھی افغانستان سے کبھی ترکی سے تو بے شک اس افواہ کی کوئی بنیاد نہ ہو مگر اس سے محکوم مخلوق کے ارادوں کا تو پتا چل رہا تھا اور یہ کہ دلی والوں کے دلوں میں بھی بہت خدب ہو رہی تھی انہیں سنگن ہو گئی تھی کہ انگریزوں سے کوئی مچیٹا ہونے والا ہے آنے والے وقت سے توقعات بھی باندھ رہے تھے مگر ڈر بھی رہے تھے سو سو طرح کے اندیشے اور وسوسے انہیں گھیرے ہوئے تھے بچگونیاں اچھے برے خواب قیاس آرائیاں پیشن گوئیاں ڈھکے چھپے اشارے اتنا کچھ ہو رہا تھا تو بہادر شاہ ظفر کیا اس سے یکسر بے خبر تھے بلکہ شاہی فوج کی طرف سے جاری کردہ اعلان جس کی دستاویز سلیم قریشی نے انڈیا آفس سے برامد کی ہے کچھ اور ہی کہتی ہے یہ دستاویز ایک اعلان ہے دلی کی شاہی فوج کی طرف سے ہندوستانیوں کے نام جب ستمبر اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں نے لال قلعے پر قبضہ کیا تو دوسرے کاغذات کے ساتھ ایک یہ دستاویز بھی ان کے ہاتھ آئی یہ بیان اردو میں تھا اس کا ترجمہ انگریزی میں کرایا گیا اور پھر اس کا بغور مطالعہ کیا گیا اس اعلان میں سمجھیے کہ بغاوت کا جواز پیش کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ انگریزوں نے کیا کیا زیادتیاں کی کیا کیا ظلم ڈھائے جس کی وجہ سے یہ بغاوت برپا ہوئی اس میں بہشتی کے خواب کا بھی ذکر ہے بتایا گیا ہے کہ بہشتی کے خواب میں جو اشرفیاں ملی تھیں وہ جاگتی آنکھوں بھی اس کے تصرف میں تھیں وہ انہیں لے کر بازار گیا تو واقعی اس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی پوچھا گیا کہ یہ اشرفیاں تجھے کہاں سے ملی کہا کہ بادشاہ سلامت کی عطا ہے شاہی آدمی اسے پکڑ کر بادشاہ کے حضور لے گئے بہادر شاہ ظفر نے اس کا حال زار دیکھا تو کہا کہ ہاں ہم نے یہ اشرفیاں اسے عطا کی تھی مگر اس کے بعد اس بہشتی کو روک لیا گیا تخلیہ میں اس سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے یہ اشرفیاں تیرے پاس کہاں سے آئیں بہشتی نے اپنا خواب سنایا اور ساتھ میں وہ نصیحت بھی جو بادشاہ کو کی گئی تھی اس پر بادشاہ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا کہ میں ضعیف ناتوا ہوں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں مگر یہ فال نیک ہے دیکھیں پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے اور پردہ غیب سے جو نمودار ہوا وہ آس و یاس کی ملی جلی فضا میں نمودار ہوا بہادر شاہ ظفر کا معاملہ بھی یہی تھا بہت سی یاس بیچ بیچ میں تھوڑی آس ابتدا میں تزبزب پھر رفتہ رفتہ جیسے امید پیدا ہو چلی ہو باغیوں کی طاقت پر اعتبار آ گیا ہو یا پھر سوچا ہو کہ بغاوت کی قیادت کا تاج سر پہ رکھ ہی دیا گیا ہے تو اسے اللہ عزیز کر کے قبول کر لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے تو باسی کڑی میں ابال آیا بادشاہ نے اس بغاوت میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کی بیٹوں کے ہاتھ میں فوج کی کمان دی مرزا مغل کو کمانڈر ان چیف بنایا مگر مرزا مغل نام ہی کے مغل نکلے اس مغل نے کبھی میدان جنگ دیکھا ہوتا تو پتا ہوتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور سپہ سالار کو کیا کرنا ہوتا ہے تو جنگی محاذ پر مرزا مغل کوئی نظم و ضبط پیدا نہ کر سکے مگر بہادر شاہ ظفر نے سول محاذ پر مختلف اقدامات کیے اور حالات میں تھوڑی بہتری پیدا ہوئی ایک سنگین مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب ایک مولوی نے کہ مولوی محمد سعید کے نام سے جانے جاتے تھے جہاد کا نعرہ لگایا اور جامع مسجد میں جا کر جہاد کا پرچم نصب کر دیا بہادر شاہ ظفر نے فوراً ہی یہ پرچم اتروا دیا اور ایک بیان جاری کیا کہ ہماری نظروں میں ہندو اور مسلمان دونوں برابر ہیں اور پھر انہی کی کوشش سے عید قربان آنے پر یہ ہوا کہ گائے کی قربانی مطلق نہیں ہوئی اور اب بریلی سے ایک گھڑ سوار لشکر کے ساتھ جنرل بخت خاں بھی آ پہنچا تھا بخت خاں یکم جولائی کو دلی میں وارد ہوا بخت خاں انگریزی فوج سے وابستہ رہا تھا بریلی بریگیڈ نے جو گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا پہلی افغان جنگ میں اس کی کمان میں بہت کارہائے نمایاں انجام دیے تھے اور بہت تمغے جیتے تھے شہنشاہ ظفر نے اسے تلوار اور ڈھال سے نوازا اور فوج کے معاملات کا اسے نگراں بنایا مگر مرزا مغل جہاں کے تہاں رہے اور اس مغل شہزادے کو یہ کب گوارا تھا کہ بریلی سے ایک روہیلا سردار آ کر اس کے کام میں مداخلت کرے سو جنگی محاذ پر دو عملی پیدا ہو گئی اور اب یہاں بھی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو قلعے میں پہلے ہی سے گرم تھا بہرحال اس کے آنے سے جوش کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اہل شہر میں بھی حوصلہ پیدا ہوا اور شہر کے علماء نے اکٹھے ہو کر ایک فتویٰ جاری کیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ اس مارکے کو جہاد جانو اور سر دھڑ کی بازی لگا دو مگر ادھر انگریزی فوجوں کی طاقت میں بھی بہت اضافہ ہو چکا تھا بریگیڈیئر نکلسن بھی بہت سے جنگی ساز و سامان کے ساتھ آن دھمکا تھا یعنی فیصلہ کن مارکے کا وقت قریب آن پہنچا تھا ہاں بخت خاں تو تھا ہی مگر اس کے ہمراہ ایک نگ اور آیا تھا یہ ایک یورپی ماہر جنگ تھا بغاوت سے پہلے وہ انگریزی فوج میں سارجنٹ میجر تھا اور بریلی میں تعینات تھا اب بخت خاں کا ساتھی تھا اور انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا اس کا تفصیل سے ذکر پی جے آٹلر نے اپنی تصنیف اسٹار شیل فال میں کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ شہنشاہ ظفر نے اسے بھی ایک اہم عہدے پر معمور کیا تھا جو خاں کے عہدے سے دوسرے نمبر پر تھا جب انگریزی فوج نے شہر پر یلغار کی تو کشمیری دروازے پر مارکا پڑا اس میں وہ جان توڑ کر لڑا تھا اور آخر کو وہ وقت آن پہنچا جس کے آثار پہلے سے نظر آنے شروع ہو گئے تھے قلعے میں مسکوٹیں ہو رہی تھیں حکیم احسن اللہ خان اور مرزا الہی بخش کے بادشاہ کے سمدھی تھے بادشاہ کو مشورے دے رہے تھے کہ جنگ کو سلام کرو اور قلعے سے نکل لو اور انگریزوں کی طرف سے یقین دلا رہے تھے کہ جان کی اما پاؤ گے اور عزت کے ساتھ بخشے جاؤ گے اور بلاخر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے لیجئے لال قلعے سے کوچ کا وقت آن پہنچا انگریزی فوج کشمیری دروازے سے شہر میں داخل ہو چکی ہے قیامت کا رن پڑا ہوا ہے مار کا سخت ہے خون کی ندی بہ رہی ہے جامع مسجد میں مٹھی بھر لوگ جمع تھے فرنگی فوج کو مسجد کی طرف بڑھتے دیکھا تو تلواریں سونت کر نکل پڑے گھمسان کا رن پڑا یہاں سے وہاں تک لاشیں ہی لاشیں اور اب گلیوں محلوں سے لوگ سر سے کفن باندھ کر نکل رہے ہیں جس کے پاس تلوار نہیں اس نے لاٹھی سنبھالی اور نکل پڑا جسے لاٹھی میسر نہ آئی اس نے باورچی خانے سے پھکنی لی اور چل کھڑا ہوا گلی گلی لڑائی ہو رہی ہے جن میں بوتا نہیں وہ گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں جو آج نہیں بھاگے وہ کل بھاگیں گے کہ فرنگیوں پر خون سوار ہے انتقام پر تلے ہیں نہتے ان کی زد میں ہیں عورتیں اور بچے جان کی اما مانگتے ہیں اور نہیں پاتے ایسے میں اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ شہر سے نکل سکتے ہو تو نکل چلو دلی خالی ہو رہی ہے جہاں آباد کی بسات لپٹ رہی ہے شہر کے دروازے فی الحال کھلے ہیں خلقت کو یہ کھلی چھٹی ہے کہ نکل سکتی ہے تو نکل جائے لال قلعے میں اب تری پھیلی ہوئی ہے شہزادے شہزادیوں کے لیے اب یہ قلعہ جائے آفیت نہیں رہا قلعے کی دیواریں کھانے کو دوڑ رہی ہیں جس کا جدھر منہ اٹھا نکل گیا اب ان کا کوئی سر دھرا نہیں ہے جو سر دھرا تھا اس کی اپنی جان کے لالے پڑے ہیں شہنشاہ ہند بہادر شففر اب کہاں کے شہنشاہ رہ گئے ملکہ زینت محل اور کمسن شہزادے جمع بخت کو ساتھ لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے نہ ہاتھی کی سواری نہ سونے کی اماری نہ پال کی نہ نال کی کیسا تخت رواں اور کیسی نوبت بس منہ چھپا کر نکل جانا ہی چاہتے ہیں لال قلعہ خالی ہو رہا ہے نواد پر دو سو برس بعد وہ اپنے مکینوں کو پریشان و مسترب نکلتے دیکھ رہا ہے بہادر شاہ ظفر نے لال قلعے کو آخری سلام کیا دم دموں میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے ظفر بس ہو چکی شمشیر ہندوستان کی اب ان کا رخ مقبرہ جہانگیر کی طرف ہے بخت خان نے آخری بار مقبرہ ہمایوں میں جا کر بادشاہ کے حضور گزارش کی کہ ابھی کچھ نہیں گیا ہے ایک دلی کا مورچہ ہی تو گیا ہے سارا ہندوستان پڑا ہے اور جا بجا مورچے جمے ہیں ہمارے ساتھ نکل چلیے مناسب مقام پر پہنچ کر مورچہ جماتے ہیں سارا ہندوستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے مگر بہادر شاہ ظفر جی چھوڑ چکے تھے بڑھاپے کا حوالہ دے کر معذرت کر لی بخت خاں ہونٹ چباتا پیر پٹختا نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر نامعلوم سمت میں روانہ ہو گیا ادھر قلعہ اپنے مکینوں کو رخصت کر کے بھائیں بھائیں کر رہا تھا خان اے خالی را دیومی گیرد بہادر شاہ ظفر انیس ستمبر کو قلعے سے نکلے تھے بیس ستمبر کو دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور جنرل ولسن بسد کروفر لال قلعے میں داخل ہوئے دیوان خاص اب ان کا ہیڈ کوارٹر تھا بہادر شاہ ظفر نے مقبرہ ہمایوں کو جائے اما جانا تھا مگر جائے اما اب دلی میں کہیں نہیں تھی کیپٹن ہٹسن نے جنرل ولسن سے اجازت لی اور مقبرہ ہمایوں کی طرف دوڑ پڑا مولوی رجب علی نے اندر جا کر بہادر شاہ کو اونچ نیچ سمجھائی فرنگیوں کی طرف سے اطمینان دلایا اور شیشے میں اتار لیا اور لیجئے بہادر شاہ ظفر نے باہر آ کر اپنے آپ کو ہٹسن کے حوالے کر دیا زینت محل اور جمع بخت ان کے ساتھ ہیں لیجئے پھر واپس لال قلعے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اچھے رہے وہ مغل بچے جو اپنے پہ بھروسہ کر کے جدھر سنگھ سمائے نکل گئے بہت خوار ہوں گے بہت مصیبتیں سہیں گے مگر جان تو بچی رہے گی وہ تین نصیب شہزادے مرزا مغل خزر سلطان اور مرزا ابو بکر انہوں نے کیا سوچا تھا کہ بادشاہ سلامت کے پیچھے چل پڑے اور مقبرہ ہمایوں میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا یہی سوچا تھا کہ بادشاہ سلامت کے صدقے میں ان کی بھی جانیں بچ جائیں گی اب پتا چلا کہ ان کی تو قضا انہیں وہاں کھینچ کر لے گئی تھی ہٹسن کے تو سر پہ خون سوار تھا بادشاہ ظفر کو تو اس نے اس لیے چھوڑ دیا کہ جنرل ولسن کی طرف سے ہدایت تھی کہ بادشاہ کو زندہ لے کر آنا ہے شہزادوں کے سلسلے میں البتہ ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی ہٹسن لپک کر پھر مقبرہ ہمایوں پہنچا اور پھر مولوی رجب علی نے اپنا ہنر دکھایا اسے بگڑے ہوں کو راہ پلانے میں ید یدلا حاصل تھا اس نے شہزادوں کو جانے کیا پٹی پڑھائی اور کون سا شیشہ دکھایا کہ وہ جھٹ پٹ راہ پہ آ گئے سو اندر سے پیغام آیا کہ شہزادے اپنے آپ کو حوالے کرنے پر آمادہ ہیں ہٹسن نے اس پر دس آدمی اندر بھیجے اور لیجئے تینوں شہزادے رتھ میں بیٹھے چلے آ رہے ہیں اس حال میں کہ پانچ پہرے دار دائیں پانچ پہرے دار بائیں آتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ جان کی امان ملے گی ہٹسن نے تڑاک سے جواب دیا ہرگز نہیں ہٹسن نے پہلے تو اس ہجوم سے جو وہاں جمع تھا ہتھیار رکھوا لیے پھر شہزادوں کو حکم دیا کہ یہ کپڑے لتے اتارو پھر رائفل لے کر باری باری تینوں کو گولی ماری پھر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان لاشوں کو اٹھا کر شہر لے جاؤ اور جہاں باغیوں نے انچاس یورپیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا وہیں لے جا کر انہیں ڈھیر کر دو اور پھر اس نے بغلیں بجائیں کہ آج اس نے تیمور کے گھرانے کا سفایا کر دیا ہے اور لیجئے بہادر شاہ ظفر ہر پھر کر لال قلعے پہنچ گئے مگر یہ دو دن میں کیا ماجرا ہو گیا دنیا ہی بدل گئی نہ لال قلعہ وہ لال قلعہ رہا نہ شاہ بہادر شاہ ظفر شاہ بہادر شاہ ظفر رہے زمانے نے عجب طرح سے کروٹ لی کہ قلعے میں جہاں مغل شہزادیاں شہزادے اتراتے پھرتے تھے اب فرنگی دندنا رہے تھے کتنے فرنگی افسر اپنے اپنے ٹبر کو لے کر یہاں آن دھمکے تھے اور لٹ پڑی ہوئی تھی شاہی پوشاکیں گہنے ہیرے جواہرات یہ سب اغیار کے لیے لوٹ کمال تھی اور مغلیہ تخت اور شاہ جہانی قلعے کا وارث اس قلعے کے ایک برباد گوشے میں مقیت بیٹھا تھا کس حال میں بیٹھا تھا یہ انہی سے سنیے جنہوں نے اسے ان حالوں پہنچایا تھا اور کس کی مجال کے لال قلعے میں جا کر جھانکے اب وہاں فرنگیوں کی ریل پیل تھی وہی معذول بادشاہ کے حال کے چشمدید گواہ بنے طے یہ ہوا تھا کہ معذول بادشاہ کو جان کی اما دی جائے گی اور یہ کہ اس کے مقام و مرتبے کا پاس لحاظ کیا جائے گا پہلی شرط کو تو نبھایا گیا مگر دوسری شرط کو پرکاہ کی اہمیت نہیں دی گئی ہوگا بادشاہ اب تو وہ فرنگیوں کا قیدی تھا اس حال میں جنہوں نے دیکھا ان میں دو ایسے چشمدید گواہ ہیں جنہیں اعتبار کا درجہ حاصل ہے ایک رچرڈ ٹیمپل اور دوسرے لندن ٹائمز کی نامہ نگار رسل رچرڈ ٹیمپل کو تو اس مقدمے کے سلسلے میں جو معزول بادشاہ پر چلنے والا تھا ملنا تھا رسل نے اخباری نمائندے کی حیثیت سے ملاقات کی پہلے رسل نے جو بیان کیا وہ سنیے جہاں ہم اس وقت کھڑے تھے وہ ایک تنگ و تاریخ راستہ تھا جو ایک کھلے سہن کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا اور اس سے آگے ایک کوٹڑی تھی جو اس جگہ سے بھی زیادہ تاریخ تھی اس جگہ ایک نحیف و نظار بوڑھا شخص اکڑوں بیٹھا تھا بر میں میلا کچیلا ململ کا کرتا سر پہ چھوٹی سی ایک ٹوپی منڈی تھی پاؤں ننگے ہم غلط وقت پر آئے تھے اصل میں معذول بادشاہ بیمار تھا اسے آ رہی تھی قے کرنے کی کوشش میں وہ سامنے رکھے پیتل کے تسلے پر جھک کر بالکل دوہرا ہو گیا تھا دیر بعد متلی رکی لیکن اب بھی وہ رک رک کر سانس لے رہا تھا جواب وہ ہاتھ کے اشارے سے دے رہا تھا ساتھ میں کچھ بڑبڑاتا جاتا تھا سر رچرڈ ٹیمپل نے کس حال میں دیکھا یہ بھی دیکھتے چلیے مجھے معذول بادشاہ سے بھی ملنا تھا عجب منظر تھا کہ وہ بوڑھا شخص اپنے ہی محل میں ایک تیرا و تار کوٹڑی میں بیٹھا تھا تیکھے نقوش محرابی بھویں خمیدہ کمر رنگ پیلا پھدک چہرے پر ایک تشنت کی کیفیت پتلی نازک انگلیوں کے بیچ گردش کرتی ہوئی تسبیح ساتھ میں کچھ بڑبڑاتا جاتا تھا بے رفت باتیں مل جل کر ایک عجب سی تصویر بنتی تھی کہ دیکھنے والے کو اگر ایشیا کی تاریخ سے تھوڑی بھی واقفیت ہو تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا یہ شخص جو یہاں اس حال میں بیٹھا تھا مغلیہ عزما کی آخری نشانی تھا ان شہنشاہوں کی اولاد جنہوں نے دو سو برس تک دنیا کے دوسرے سب سے بڑے بڑی آبادی والے علاقے پر ٹھسے سے حکمرانی کی تھی اور اگرچہ یہ بادشاہ پچھلے شہنشاہوں کی بس پرچھائی کی حیثیت رکھتا تھا اسے بھی بہت شہانہ عزت وقار حاصل تھا اور اب اسی شخص کی ان منصفوں کی عدالت میں پیشی ہونی تھی جن کے اجداد اس کے اجداد سے لطف و کرم کے متمنی رہا کرتے تھے یہ بادشاہ کا حال تھا اور اس کے شہر کا حال مت پوچھو دلی میں قیامت مچی ہوئی تھی وہ مائی کے لال جو ہندوستان کو آزاد کرانے کا عزم لے کر اور مغل تخت و تاج کی بحالی کا ارادہ باندھ کر یہاں پہنچے تھے بسات بھر مارکا آرائی کر کے تتر بتر ہو گئے اب دلی کے شہری تھے اور مغلوب الغضب فرنگی تھے ان کے دلوں میں آتش انتقام بھڑکی ہوئی تھی جن سے انتقام لینا تھا وہ تو انہیں جل دے کر نکل گئے نزلہ بر عزو ضعیف شہری مخلوق جو لینے میں نہ دینے میں وہ اب مولی گاجر کی طرح کٹ رہی تھی باقی غالب کی زبانی سنیے بس کے فعال ما یرید ہے آج ہر سلح شور انگلستان کا گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک تشنع خوں ہے ہر مسلمان کا کوئی وہاں سے نہ آ سکے یا تک آدمی وہاں نہ جا سکے یا غالب کے تو خاندان شریفی کی ہمسائے گی آڑے آ گئی اس گھرانے کے حکیموں کا تعلق راجا پٹیالہ سے چلا آتا تھا اور راجا پٹیالہ کا معاملہ انگریزوں کے ساتھ تھا سو جب دلی پر فرنگیوں کا نزلہ گرا تو ریاست کے آدمی شریف منزل کی حفاظت کی خاطر کوچے بلی مارا میں آ کر بیٹھ گئے یوں پورے کوچے کی جان بچ گئی اور غالب کی تو شریف منزل کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی بعد فتح کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچا محفوظ رہا ورنہ میں کہاں اور یہ شہر کہاں خیر جان تو بچی ہوئی تھی مگر کس طرح یہ غالب ہی سے سنیے جو بھگتے وہ جانے اپنے مکان میں بیٹھا ہوں دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں جرنلی بندوبست یاز دہم مئی سے آج تک یعنی شمبا پنجم دسمبر اٹھارہ سو ستاون تک بدستور ہے کچھ نیک بد کا حال معلوم نہیں جو دم ہے غنیمت ہے اس وقت تک میں ماں اہل و عیال جیتا ہوں بعد گھڑی بھر کے کیا ہو قلم ہاتھ میں لیے پر جی بہت لکھنے کو چاہتا ہے مگر کچھ نہیں لکھ سکتا اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو ملیں گے ورنہ ان و ان الہ راجعون مگر اس وقت تو پورے شہر کا معاملہ ان للہ لاہ و ان الہ راجعون والا ہی تھا اس رستخیز بیجا میں کتنے دنوں موت کا بازار گرم رہا فرنگیوں کی آتش انتقام کتنے دنوں بھڑکتی رہی کتنے لوگ مارے گئے کتنے جانے اور عزت بچا کر شہر سے نکل گئے اس کے بعد سناٹا اور بقول غالب اجڑا ہوا شہر نہ آدمی نہ آدمزاد اس اجڑے ہوئے شہر میں جب لندن ٹائمز کی رسل نے قدم رکھا تو عجب نقشہ دیکھا میں نے اچانک اپنے آپ کو سنسان شہر کی تباہ و برباد سڑکوں پر پایا جہاں ہر مکان پر توپوں یا بندوقوں کی گولیوں کے نشان اس قسم کے آثار تھے جیسے یہاں بہت لوٹ مار ہوئی ہے اس وقت مان میرے تصور میں سباسٹوپول شہر کا اس وقت کا نقشہ ابھرا جو مالاکوف کی شکست کھانے کے بعد وہاں نظر آتا تھا جس وقت بلند و بالا فصیل کے سائے تلے ہماری گاڑی دوڑ رہی تھی تو سڑکوں پر بھوکے گدھوں اور ڈھیٹ کووں کے سوا کوئی متنفس نظر نہیں آتا تھا اور ہسٹری آف انڈین میوٹنی کے مصنف چارلز بال نے اس اجڑے شہر کا جو رنگ دیکھا وہ یوں بیان کیا مغلوں کا یہ عروس البلاد کھنڈروں اور ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گیا تھا مکانوں میں اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا کوئی شخص یہاں حفاظت پر معمور نظر نہیں آتا تھا اس کے تباہ شدہ دروازوں اور منہدم میناروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی اور بربادی کا نقشہ تھا اور بھنگی دلی کے اندر ہزاروں لوگوں کی لاشوں کو جمع کر کے گڑھوں میں دبا رہے تھے جنہوں نے مغلیہ تخت کی بحالی کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی اور اب پورے شہر میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں رہ گیا تھا جو شہر کے فاتحوں کے خلاف چوں بھی کر سکے